پھیلایا کرو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی کہو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی السلام علیکم کہو بات مسلمان کھانا کھلایا کرو نہ صرح رشتے ملایا کرو سلو بل بننا ناسوان جب دنیا سو رہی ہو تم اٹھ کے نماز پڑھا کرو تم سلامتی جی کے ساتھ امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے عبد اللہ بن سلام وہیں رک گئے میری معلومات کے مطابق یہ باتیں کوئی نبی ہی کر سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی یہ باتیں نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ تعلیم دے رہے ہیں سچے نبی ہیں وہ پہلی بات جس سے سچے بلند ہوتے ہیں وہ کیا ہے تو آم تو کھانے کھلانا لوگوں کو ہم کھلائیں گے تو پورا تکلف کر کے کھلائیں گے ورنہ نہیں کھلائیں گے دونوں باتیں سنت کے منافی تکلف کرنا بھی سنت کے منافی نہ کھلانا بھی سنت کے منافی تو کھلاتے ہی رہنا چاہیے مت سوچتے ہیں کہ دال پکی ہوئی ہے کہ ساگ پکا ہوا ہے جو نظر آ جائے اس کو بلا کے دونوں میں لگا دیں درجے بلند ہوتے ہیں محبتیں بڑھتی ہیں پڑتے ہیں اور دوسری شاید جس سے درجے بلند ہوتے ہیں لین الکلام میٹھی بات کرنا پیاری بات کرنا نرم بات کرنا لڑنا بھی پڑے تو پھر بھی محبت سے بات کرنا یہ بھی ہم نے چھوڑ دی بلکہ نبی علیہ صاحب نے تعلیم دی تھی شاید ہم میں سے کسی نے کبھی زندگی میں ہی نہ کر کے دیکھا ہو امام علیہ کو فرمایا ہے نا کہ روزہ چند سے بچا گناہوں سے ڈھال ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا علاقہ میں سوم یوم حد کم یوم سوم کم فلایا خوش ولایا میں انصاف حد یا نمر صاحب جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس کو کوئی گالی دے جھگڑنے کی لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو جواب دے کہ میں نہیں جواب دے سکتا میں آج روزے سے ہوں کبھی زندگی میں کسی نے ایک چہرہ بھی کیا ہو تو کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے تو بندہ سے کہے میں تو جواب نہیں سکتا میرا تو آج روزہ ہے لیکن ہمارے روزے اور نہ روزے میں فرق ہی کوئی نہیں بس کھڑے کے اوقات تفریح ہوتے ہیں زیادہ کچھ لیڈر کرنا نرم بات کرنا نرم بات کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی عجیب شان سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے جانتے ہو نا وہ بوڑھا تھا تجربہ کار تھا گرم و سیتا تھا اس نے کہا لم تملنے کا راہ جو ملی اور ابراہیم اگر تم نہ آئے تو پتھر مار مار کے مار دوں گا باپ بیٹا سے جا رہا ہے بیٹا نبی ہے جوان ہے جوان خون ہے اپنے دین کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ مخرص بھی ہے کالا سلام یہ جوان کا جواب ہے وہ بوڑھے کی بات ہے جوان کیا کہہ رہا ہے سلام علیہ کا سلام تھی پھر اللہ کا رب دی میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا ان نہ کا نبی حقیہ میرا پروردگار میری باتیں سنتا ہے یہ بیٹے کا جواب ہے اس لیے کہ نبی ہے ادبی ادبیوں کی پیروی کرنے والے ہمیشہ گرم بات کرتے ہیں فرم بردار ہوتے ہیں فرمایا عبداللہ بن مشروط اپنے غلام کو مار رہے ہیں کوڑا کھایا ہوا ہے یہاں ہے آپ کے تو ذہن میں تصور نہیں ہے غلاموں کا پیچھے سے آواز آئی لنا ہوا اکثر والے کا حاضر اور جتنا تجھے طاقت تجھے قدرت اور طاقت حاصل ہے غلام بھر تیرے اللہ کو تجھ سے زیادہ قدرت حاصل ہے میں نے مڑ کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا ہے نیچے نہیں آیا بہین نیچے نہیں آیا یہ فرم برداری ہے اس طرح کی برداری تو میں کر رہا تھا دوسری شہر جس سے درجے بلند ہوتے ہیں وہ الکلام ہے دھرم گفتگو وہ مسل مشہور ہے کل الحق کا بلوکان مرن بات سچی کرو خاص کڑوی ہی کیوں نہ ہو ہم نے اس کا مطلب پتا کیا سمجھا ہوا ہے کل مرہ بلو کا نہ حق کر بات کڑوی ہی کرو خاص سچی کیوں نہ بڑے کوشٹ ہیں جی یہ کیوں بڑے موہر ہے نہ توحید کو سکھاتی ہے شدت سکھاتی ہے نبی اسلام سے بڑے موہر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا موہر اس دنیا میں کون آیا امام الانبیاء سے زیادہ خوش اخلاق کون توحید خوش اخلاقی سکھاتی ہے بد اخلاقی نہیں سکھاتی ہم نے غلط پر کیا ہوا ہے یہ بہت ہے یہ بڑا فرق تھا بڑا فرق غلط بات کافروں کے ساتھ کی ضرورت سب کے ساتھ میں تو پہلی بات جس سے درجے بلند ہوتے ہیں کھانا کھلانا اور دوسری بات جس سے درجے بلند ہوتے ہیں دین الکلام نرم بات کرنا اور تیسری بات جس سے درجے بلند ہوتے ہیں وقت سلا تو بننا سنی ہے ایسے وقت مال پڑھنا جب دنیا سوئی ہوئی ابا ہے نا آپ کو مت محمدیہ عیشا کی نماز پڑھتی تھی ساری دنیا اس وقت ہو جاتی تھی اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے اب امتحان اس سے بھی کڑا ہو گیا ہے دنیا دکان کھولے ہوئے موجیں کر رہی ہے اور اہل ایمان نماز میں ہوتے ہیں یہ اس سے بھی کڑا امتحان ہے اس وقت تو صرف نیند چھوڑتے تھے اب اہل ایمان کو کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے موجیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور وہ نماز تو اب بھی قائم ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اہل ایمان اللہ کے دربار میں مسلے پر کھڑے ہوتے ہیں تجتقت کی نماز فجر کی نماز اس سے انسانوں کے درجے بلند ہوتے ہیں اللہ رب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا بھی پڑھایا بھی اپنے پاس بلایا بھی اور امتحان بھی لیا جب امام ربیا نے سارے جواب بہترین دے دیے سکھانے کے بعد اللہ رب نے فرمایا سل یا محمد اے محمد میں دیر پہ آیا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو پھر امت کو تعلیم دی جب مانگنے پہ آؤ جب مانگنے کا وقت آئے تو کیا مانگنا چاہیے ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا مانگتے امام نے کیا مانگا تین چیزیں اللہ میں سالو کا فیل الد الخیراتی و سرکل منکراتی وہ حکمر مساقی تین چیزیں مانگتا ہوں اللہ پہلا سوال تو یہ ہے فیل الخیرات نے کیا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس سے بڑی کوئی شہری کرتی اور دوسری چیز کیا مانگتا ہوں برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اور تیسری شا کیا مانگتا ہوں پر متا کی مشینوں کی محبت ادا فرما دے ہم تو ذرا چیخ رہتے ہیں نا کہ میلے کپڑے والا بازار میں سلام لے لے تو جلدی جان چھڑانے کی کوشش کر لو کیا کہیں گے اس کے تعلقات اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کوئی تگڑا فراؤن ملے تو پھر چپا ڈالتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اس کے بڑے بڑے جگہوں کے ساتھ تعلقات یہ حقیقت ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے مدینے کے اندر ایک پھرے ہوئے دماغ کی عورت تھی حکلت کی گئی ہوئی تھی جی ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ ذرا کام ہے میرے ساتھ آئے بازو کو گلے تھی ساتھ چلتے تھے محمد جب تک وہ نہ چھوڑ دی اس کے ساتھ ہی چلتے رہتے کبھی خیال نہیں آیا کہ اس سے کوئی ہو جائے گی یہ تو بڑی دور کی بات ہے آنے والا آ رہا ہے امام الانبیاء ساتھیوں میں بیٹھے ہیں اس کو دیکھ کے اس کے پٹھے نہ کہہ روز تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب علی نفسے کا فینی لست بیماری کی ان لدان ابن امراض من قریش کانتا قل القدیب وہ آنے والے کام کیوں رہے ہو ڈر کیوں رہے ہو میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑوں میں بلا کرتی تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو دو دو روٹی کھانے کے لیے مل جائے تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ خاندانی طور پر ہی بڑے سیٹ ہیں جیسا کہ شیخ نظمر شرف کی بات یہ محمد الرسول اللہ اسلف الاوقات بہترین وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں محبت المساکین اللہ مسکینوں کی محبت امام المبیا دعا کیا کہتے ہیں اللہ ماہینی ماہیہ نیم مسکین نامت ہی زمرت المساکین اللہ مجھے دین ہی زندہ رکھنا موت آئے تو میں مسکین ہوں جب دوبارہ اٹھوں تو مسکینے کے ساتھ لیے کہ مسکین بہت وقت پہلے جنت میں چلے جائیں مالدار حساب میں پھنسے ہوئے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آرام سے جنت میں چلا جائے امام مطلب نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ مسکینوں کی محبت عطا فرما اس کے بعد عرض کی اللہ وان تر فیر و تر ہمنی ویدا ارقتا قومی ویدا رکتا کتنا سن تھی قومی سب کتنی مخصوص اللہ مجھے معاف مو اور مجھ پر رحم فرما دے اور اے اللہ جب تم قوم کو آزمائش کرنا چاہے خطرے میں مبتلا کرنا چاہے مجھے خطرے سے پہلے پہلے اٹھا دے جانا بھی چاہتے تھے ہم تو بہت سے بھاگتے ہیں لیکن جس نے کچھ کیا ہوتا ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا اس کو پتا ہے امام البیا نے فرمایا میں نے حب اللہ ہے حب اللہ نے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے من کرے کا اللہ ہے کرے اللہ تاہ جو اللہ کی ملاقات نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات نہ پسند کرتا ہے تو ہم دوبارہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں امام البیا نے فرمایا جب فطرے میں مبتلا کرنا چاہے دنیا کو اللہ مجھے اس سے پہلے دنیا سے اٹھا دے اور پھر اور سوال کیا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب حا يقربني إلى حبك اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اس سے بڑا کیا سوال اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں بہت بامی حقوق کا اور میں اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جس کو تجھ سے محبت ہو بہت میں نہیں یو کرے بونی کا اور پھر میرا یہ سوال ہے اللہ مجھے ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو عمل مجھے تیرے قریب کرتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام نے اپنا یہ خواب اپنی یہ تعلیمات اور اپنی یہ دعائیں صحابہ اکرام کو سکھائیں پڑھائیں اور ساتھ ہی فرمایا انہا حق کن فدر ساتھیوں یہ حق ہے سچ ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس کو یاد کر لینا اپنے پاس اس کو نوٹ کر لینا اس کے بعد عمل بھی کر لینا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی کہتے ہیں اللہ عمر ان سالوں کا فری الخیرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين وإنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك اور آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال کوئی شخص جس کو کوئی مصیبت آئے کوئی دکھ آئے کوئی غم پہنچے سارے دکھوں میں مبتلا ہے ہمیں الگ ساتے رہتے ہیں فلاں چلا رہا ہے مسئلہ بتائیں مسئلہ کیا بتائیں دکھ کا کیا مسئلہ بتائیں اسے بار کرو اور کیا بتائیں امام ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کسی کو یاد نہیں ہے میں کسی شخص کو کوئی دکھ پہنچے کوئی مصیبت آئے اور وہ یوں کہے اللہ عبد کا وبن عبد کا وبن امتی کا ناسیتی ناسی کا بادن سیا حکم کا حضر سیا کا کا بھی کل ہوا نہ کا سمئی تبھی نہ سکا او انسن تہو ہی کتابی کا اور اور علم علم تہو احدم من خلقی کا کا استاثر تبھی الغیب عندہ ان تجعل القرآن قلبی بنو حزنی وجرا فرج اللہ عنہ چلا وابدل ہوں بکا میں سب کو مصیبت ہے مجھے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں راحذی اللہ کو بہت پسند ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں میرا باپ بھی تیرا بندہ میں بھی تیرا بندہ تیری باندھی کا بیٹا ہوں میری ماں بھی تیری باندھی ناسیتی بے کا میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے چوٹی ہاتھ میں ہونے کے کیا مطلب میں تیرے اختیار میں ہوں میرے پلے کچھ نہیں ہے اس کے بال کسی کے ہاتھ میں ہوں اس کے پلے کیا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو چائے بھی ہے اس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی نہیں کوشش کر رہا چوٹی اللہ کے ہاتھ میں بعد انتہا پسند اللہ ہوا آ کے ناسی کا کوئی چلنے پھرنے والی شاید دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے سی یا حکموں کا تیرے افغان میرے اندر جاری ہے ساری ہے مجھے فضول ہے تسلیم ہے عدل سی یا قضاء کا میرے بارے میں تیرے فیصلے مبنی پر حق ہے مجھے سارے کے سارے منظور ہیں اصلوں کا بھی کل اسمن حوالہ کا اللہ میں جسے سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے سے پہلے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ناموں کا جو بھی تیرا نام ہے میں اس کا واسطہ دے کر تجھے مانگتا ہوں سب سے بہترین اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام اور اس کی صفتوں کا واسطہ دیا جائے اسے یہ حقیقی اور سچا اور شریف اور سنت وسیلہ ہے یہ چھوڑتے ہیں کیا سمجھتے کیا کرتے سب میں تبھی نقصہ کا جو تھی اپنا نام رکھا ہوا ہے یا کسی کتاب میں نے اتارا ہے یا کسی بندے کو تھی نے سکھایا ہے یا کوئی تیرا ایسا نام جو تو نے کسی کو نہیں بتایا اپنے پاس میں غائب میں رکھا ہوا ہے اللہ کے کچھ ایسے نام بھی ہیں جو اللہ رب نے دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں اللہ کے دربار میں سیدے میں پڑ جاؤں گا اللہ کی حمد و سنا بیان کروں گا اور اس کے وہ نام لے کے اس کی تاریخیں کروں گا جو اس وقت مجھے اللہ سکھائے گا مجھے اللہ نے نہیں سکھائے اب اتنا سب سبھی مل رہا ہے سوال کیا ہے اتنی لمبی کہانی اتنے واسطے اتنی محنتیں سماجتے بہت بڑا سوال ہوگا انتظار القرآن اللہ قرآن کو میرے دل کی رونق بنا دے بنور صدری اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے مجھے سے روشنی حاصل ہو بجلا غمی میرے دکھ درد اس قرآن کی بدولت دور ہو میرے تمام غم اس قرآن کی بدولت دور ہو جو شخص بھی یہ دعا پڑے اللهم إني عبدك عبدك وابن وابن أمتك ناسيتي بيدك ماض في في في في حكمك عدل أسألك بكل اسم هو لك سميت به به نفسك أو أو أو أنزلته كتابك علمته أحدا من خلقك استأثرت علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري حکم همي وغمي وذهاب حزني امام لمبیا نے بتایا کہ جو شخص ہے کل میں کہے اللہ رب العزت اس کا غم دور کر دیتا ہے اور غم کی جگہ اسے خوشی فراہم کر دیتا ہے صحابہ اکرام نے سنا تو عرض کی اللہ کے رسول اللہ تعلم اگر یہ اتنا عظیم الشان خزانہ ہے تو ہم اس کو پھر یاد نہ کر لیں جن میں جمبر طالم ضروری ہے لائق ہے یہ بات کہ جو شخص بھی اس دعا کو سنے وہ اس کو یاد کر لے خوش نصیبی ہے اس کو یاد کرنا اور ہر مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کو اس کا واسطہ دے کر پکارنا یہ خوش نصیبی ہے اور یہ وہی شخص پکار سکتا ہے اس کا قرآن سے تعلق ہو اس دعا کا نتیجہ ظاہر ہو جائے بندہ ہر غم کے وقت قرآن کھول کے بیٹھ جائے تجربہ کر کے دیکھ لیں کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے قرآن لے کے بیٹھ جائے جب ناس تک پہنچیں گے اللہ مصیبت کو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ایک ہی ایسے کام چل جائے سارا پڑھنے پہ کتنی دیر لگ جاتی ہے اتنے سے مسئلے سے نکلنے کے لیے چھتیس لوگوں کے پاس جاتے ہیں سے تلاش کرتے ہیں سو آدمی کی منت سمائش کرتے ہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں پورا پرانے کریم کسی مسکین آدمی کو جس کو پڑھنا مشکل ہے وہ بھی لے کے بیٹھ جائے تیسرے چوتھے دن ختم ہو جاتے ہیں تین دن چار دن لگتے ہیں سر یہ تجربہ بھی کبھی کسی نے کیا یہ تجربہ یہ دعا کریں تو یہ تجربہ کرنے کی توفیق میں آئے جس کو اس تجربے کی توفیق میں آ جائے وہ تو بھر جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ انی عبدو کا وبن عبدی کا وبن عمدی کا ذاتی عقیلی علی کا بعد ان کی یہ حکم کا عدل کی یہ فضاؤ اثاروں کا بالکل اسمن ہوا والا کا سمئی کبھی عزت کا او دم کا اسی کی تھا اور علم کا ہو حدم بند کا اب اتنا سب تبھی ہی علم لگائے جو علم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء قلوبنا وغلوبنا وحب اللهم بدہ نسألك حبك وحب من يحبك وحب کرات ربنا عليك توكلنا سلو کا حق المصير ربنا تقبل منا آنے کا السميع العليم وتب علينا تب بن التواب الرحيم سبحان ربك رب سب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته